عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیتے تھے تو دو سانس میں پیتے تھے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھیاسی یہ حدیث ضعیف ہے